السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ تجربہ پڑھی اللہ صلی علی سیدنا سیدنا سیدنا مولانا حضور تاج الشریعہ کی لکھی ہوئی عربی ناز شریف آپ حضرات کے پیچھے گزاروں میں سماعت فرمائیں رسول اللہ یا تنزل امانی علی

سور ماہیا کند مانیلئی تو تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا عابد رضا صاحب مصباحی ادربی اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت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 الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم وادی رضا کی کوہی ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہی ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کرے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع پروزہ ہے آج پوچھتا ہے کوئی ہم سے اہل سنت کی صنعت پوچھتا ہے کوئی ہم سے اہل سنت کی صنعت پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلی حضرت کی صنعت آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت اور احترام و قلوص کے ساتھ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی نظر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاح و سلامن علیہ رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات محترم آج ہم اور آپ امام کو محبت تاجدار اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلو علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ افزت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں امام کو محبت جسے پوری دنیا اسلام نے اپنے وقت کا مجدد اعظم اور اپنے وقت کے اعلی حضرت کے نام سے جانا اور یاد کیا یوں تو اعلی حضرت بننے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوا کوئی اعلی حضرت بننا چاہا اور کوئی حضرت اعلی بننا چاہا لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں ہر ایک کی نگاہ گواہ ہے کہ یہ خطاب ان کی ذات سے اور ان کے وجود سے اتفاق نہ کر سکا اور چند دن گزرنے نہ پایا کہ وہ خاموشیوں کی اور گمنامیوں کی امیر کھائیوں میں چلے گئے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے بنیادی اصل وجہ یہ ہے کہ خطاب کے انتخاب انتخاب سے پہلے شخصیت کے وزن کو دیکھا جاتا ہے شخصیت کے اعتبار کو دیکھا جاتا ہے اگر خطاب شخصیت سے بوجھل ہو جائے گا تو شخصیت اس خطاب کو برداشت نہ کر سکے گی اور چند نہ گزرنے پائے گا کہ اس کے پورے وجود کے تاروں پود بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جب شخصیت اس خطاب کی متحمل ہو تو پھر وہ کتاب پوری کائنات عالم کے اندر مشہور ہوا کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا خطاب چودہویں صدی کے اندر اس خطاب کی کے لیے کوئی ذات اگر باضابطہ طور پر متحمل نظر آ رہی تھی تو بریلی کی سرزمین پر امام اس کو محبت کی ذات نظر آ رہی ہے وہ اعلیٰ حضرت کی ذات نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اور لوگ جو اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کیے وہ گمنام ہو گئے جو حضرت اعلیٰ بننے کی کوشش کیے وہ بھی گمنام ہو گئے مگر خدا کا احسان عظیم دیکھو کہ الحمدللہ امام اس کو محبت کل بھی اعلیٰ حضرت تھے آج بھی اعلیٰ حضرت ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اعلیٰ حضرت رہیں گے ان کی ذات کو کوئی بدنما تھپا لگانے کی کوشش کرے تو وہ خود خاطر ہو جائے گا مگر امام اس کو محبت آپ و محتاب بن کر کے چمکتے رہیں گے جانتے ہو اعلیٰ حضرت کو یہ منصب کہاں سے ملا ہے دنیا کی گدائی کی بنیاد پر نہیں کسی شہنشاہ کے سامنے کاسے گدائی دراز کرنے کی بنیاد پر نہیں اعلیٰ حضرت کا وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ سر بننے کے لیے شیخ العلماء بننے کے لیے بڑے بڑے امیروں کے قصیدے لکھتے تھے بڑے بڑے رئیسوں کی منقبتیں تحریر کیا کرتے تھے امام اس کو محبت سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی نام پارا کے رئیس کے بارے میں کوئی منقبت لکھ دیجئے کوئی قصیدہ لکھ دیجئے تو امام اس کو محبت کی غیرت ایمانی بیدار ہو جاتی ہے اس کے رسالت بیدار ہو جاتا ہے اور اپنے ایک ناتیہ کلام کے منقبت مق میں اشار فرماتے ہیں کروں اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں امام اس کو محبت نے کسی رئیس کی جدت کرائی کی بنیاد پر یہ منصب نہیں حاصل کیا تھا بلکہ اعلیٰ حضرت کو یہ مقام بارگاہ رسالت سے ملا ہے اور اس کے رسالت کی بنیاد پر ملا ہے آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے رسالت میں ڈوبا ہوا تھا آپ کا سراپا اس کے رسالت کا ترجمان نظر آ رہا تھا آپ سوئیں تو اس کے چھاؤں میں آپ بیدار ہو تو اس کے ماحول میں آپ امام اس کو محبت کی ناتیہ شاعری کا اندازہ لگاؤ اعلیٰ حضرت کا عشق تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا امام اس کو محبت اپنے محبوب صادق کی تعریف کر رہے ہیں اپنے محبوب صادق کی محبت کی بات کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت اشاد فرماتے ہیں جان ہے اس کے مصطفیٰ روز وزو کرے جس کو ہو درد کا مزہ نازے اس کو محبت نازے دوا نہیں لینا چاہتے امام اس کو محبت کی پاکیزہ شاعری دیکھو ان کا عشق دیکھو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہے کبھی پیغمبر آدم کی زلف امبری کا تذکرہ چھیڑ رہے ہیں تو ارشاد فرما رہے ہیں چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے تو بورے بڑھ کر چکنے لاس پہ گئے تو اور کبھی کھانے کعبہ کی چھاؤں میں پہنچتے ہیں تو کھانے کعبہ کو اپنا ہم پاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو امام کو محبت کی آخری تمنا بھی دیکھو اللہ حضرت علیہ رحمت اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے کن قدر وابستگی ہے دنیا سے لے کر محشر تک صرف اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہیں عالم یہ ہے کہ زندہ رہے تو اس کا پیغام پیش کرتے رہے نبی کی محبت کی شمع روشن کرتے رہے اور جب آپ گورے غریبا کی طرف چلے جا رہے ہیں دنیا کے لیے گورے غریبا ہوگا دنیا کے لیے کب کی تنہائی ناکی کا منظر پیش کرتی ہوگی امام اس کو محبت کا ناشا تو یوں گمار ہوا نظر آتا ہے لہد میں اس کے روپے شاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں اس کے روپے شاہ کا لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے امام اس کو محبت نبی کی محبت کا چراغ لے کر کے چل رہے ہیں اور ایک آخری تمنا بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کس انداز سے پیش کی ہے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ فرما رہے ہیں امام اس کو محبت حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مقبول ہو گیا ہے ایسی چمک مدی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت کو ملی کہ امام اس کو محبت شرق سے لے کر غرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف آفتاب و محتاط کی طرف طرف چار کا بندہ نظر آ رہے ہیں سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں احمد رضا سما گئے ہیں سب کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت بیٹھتی چلی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت خود چمک رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا خاندان چمک رہا ہے اعلیٰ حضرت سے جو منسوخ ہوا وہ چمک رہا ہے کوئی صدر الشریعہ بن کے چمک رہا ہے کوئی مفتی اعظم بن کے چمک رہا ہے کوئی برہان ملت بن کر کے چمک رہا ہے کوئی شیرے پیسے اہل سنت بن کر کے چمک رہا ہے اور کوئی اثر حاضر میں تاج الشریعہ بن کر کے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فیضان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا فیضان ہے یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر عطا کیا جا رہا ہے جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کی تعریف ہو رہی ہے جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کے نام کی بدلے سجائی جا رہی ہیں ہر طرف اعلیٰ حضرت کی دھوم اس بات کی شہادت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وادی رضا کی توہے مالا رضا کا رضا کی مانا کا ہے جس دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے روزات السلام علیکم نا شریف پڑھنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اسلام حافظ سید عابد رضا نوری صاحب کو سید عظیم نوری صاحب کو ممبر نور پر تشریف فرما علماء اکرام شعرا اظام معذر سامعین اکرام عظیم نوری کو سوات السلام کے ساتھ قبول کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بار گوگل پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ ولیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح وسلم علیہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مجمع اللہ حضرت کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ کہ یہ کون بن کے ساس کی جھنکار آئے ہیں یہ کون بن کے کی جھنکار آئے ہیں یہ کون بن کے ساس کی جھنکار آئے ہیں یہ کون کے تو دل کتار کہتا ہے سرکار آئے ہیں ہر دل کتار کہتا ہے سرکار آئے ہیں ہر دل قطار کہتا ہے سرکار آئے ہیں اور واپس آپ کی شیر ملاحظہ فرمائیں کہ میں نجدی اور بہابی کو دیکھ کر کہ محشر میں کہے دو ودار آئے ہیں دو کہے گی بھیج دو دار آئے ہیں اور جنت پکار گی سنی کو دیکھ کر جنت پکار اٹھ گی سنی کو دیکھ کر جنت پکار کر سعودیوں سے مجاہد نے یہ کہا کہ جا کر سعودی رضا خان کی تلوار اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی میرا قادری صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں حضرت علامہ مفتی میراج قادری صاحب کے استقبال کے لیے آپ نعرے تقبیر نعرے تقبیر سے استقبال کریں نعرے تقبیر نعرے رسالت لگے اعلی حضرت جانکیلے حضور مفتی اعظم ہند السلام علیکم نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين درود پاک کی نظر پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامن والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم علیہ یا رسول اللہ رفیقان گرامی آپ گھبرائیں نہ میں کسی خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا میرے محب مکرم حضرت علامہ شہاب الدین صاحب نے اعلان فرما دیا اس لیے اس کا احترام کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور بہرحال اب اس بارگاہ میں خراج عقیدت تھوڑی دیر پیش کرنے کی کر رہا ہوں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فقیر یعنی اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو وقت کا فقی ہے بلا شبہ رب تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا مجدد اعظم امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے فقیح اعظم تھے اپنے عہد میں پوری دنیا کے مرجئے فتح تھے مرجئے علماء تھے اور آپ کے کون سا بر اعظم ہے جہاں سے حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں استفتہ نہ کیا گیا بر اعظموں سے استفتے ہو رہے ہیں بر اعظم ایشیا ہو یا افریقہ ہو بر اعظم یورپ ہو یا امریکہ ہو ہر ہر جگہ سے استفتا اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک وقت میں پانچ پانچ سو استفتہ جمع ہو جاتے ہیں اور اعلی حضرت ان استفتا ان سوالات کے جوابات عام طور پہ املا کی شکل میں لکھواتے تھے املا فرمایا کرتے تھے اور کئی کئی لکھنے والے موجود رہا کرتے تھے بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک روایت کیا ایک ایک مرتبہ میں چار چار لوگوں نے سوالات پڑھ کر کے سنائے چار چار اس پڑھے جا رہے ہیں اور اعلی حضرت چاروں سوالوں کے چاروں لوگوں کو جوابات ایک ساتھ لکھواتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بھی اس انداز سے لکھوا رہے ہیں کہ ایک جملہ پہلے اس سنانے والے کو لکھ دے رہے ہیں وہ ایک جملہ لکھ رہا ہے پھر دوسرے کو ایک جملہ لکھوا رہے ہیں وہ ایک جملہ لکھ رہا ہے تیسرے کو بول رہے ہیں وہ جملہ لکھ رہا ہے اور اس کے بعد چوتھے کو بول رہے ہیں اور جب چوتھا اپنا جملہ پورا کر رہا ہوتا ہے تو پہلے والے کو دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک ساتھ یہ ان سارے سوالات کے جوابات ارقام فرما رہے ہیں املا فرما رہے ہیں آج کا تو آج کی صورت حال تو یہ ہے کہ جناب استفتا سمجھنا بھی ایک مشکل کام ہے بار بار سوال کو پڑھنا پڑتا ہے تب جا کر کے کہیں مستفیوں کی آپ کے چالاکی اور ان کے مقاصد سمجھ میں آتے ہیں کئی کئی مرتبہ اس سکہ پہننا پڑتا ہے تب جا کر کے مستفی کا ایسا مقصد سمجھ میں آتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کی شان فقاہت آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ آپ دیکھیں ایک ساتھ جواب لکھوائے جا رہے ہیں اور چار چار لوگوں کو لکھوائے جا رہے ہیں ایک سکتا میں کئی کئی سوالات ہوتے ہیں چاروں سو آئیے کئی کئی سوال اور سارے سوال پڑھ کر کے سنا دیے گئے اب اعلیٰ حضرت جواب لکھوا رہے ہیں املا کرا رہے ہیں تو دوبارہ وہ پوچھنے کی حاجت نہیں پیش پاتی ہے بلکہ اس ترتیب سے جواب لکھوا دے رہے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب لکھوایا اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب دوسرے سوال کا جواب مکمل ہوا ہے کہ تیسرے سوال کا جواب چوتھے سوال کا جواب کئی کئی سوالات ایک مرتبہ میں سنا دیے گئے اور جب جوابات لکھوانے پر آئے تو دوبارہ سوالات نہیں پوچھوائے جا رہے ہیں اور نہیں پڑھوائے جا رہے ہیں جوابات لکھوا کے چلے جا رہے ہیں تو میرے دوست تو آئے تھی شان کا اب کڑی فٹی آج کے دور میں آپ کے میری نگاہوں نے آپ کی نگاہوں نے اور میرے کانوں نے سنا بھی نہیں ہے کہ جناب ایک وقت میں چار چار لوگوں کو املا لکھایا املا کرایا جائے اور اس ترتیب سے املا کرایا جائے جس ترتیب سے وہ سوالات پڑھائے گئے ہیں درود پاک کے نظر پیش کریں صلی اللہ علیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم سلاطم و سلامن علیہ یا رسول اللہ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ایسے فقیر تھے ایسے عبقری فقیر اور فقیر فقیر المثال تھے کہ دنیا ان کی نظیر نہیں پیش کر سکتی اور ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کافر ہے مختلف ملکوں سے اور یہ بر آدموں سے استفتا آ رہے ہیں اور جوابات لکھواتے چلے جا رہے ہیں آپ کی شان فقاہت اور آپ کی تبہر علمی کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر کے عرب اور عجم کے عورتوں نے ایک بار بھی مستفق فرما دیا کہ چودہویں یہ دلی اعظم ہیں یہ فرمایا تھا اور ہمارے عرب و اعظم نے اور کس بنیاد پر فرمایا تھا آپ کی فقاحت کو دیکھ کر کے فرمایا تھا آپ کی تباہر علمی کو دیکھ کر کے فرمایا تھا اور آپ کی جناب آپ حضور اعلیٰ حضرت فاضل برلوی کی تحقیقات اور آپ کی تنقیدات سے متاثر ہو کر کے مفتی حرم مفتی شیخ کمال بن کمال سید کمال بن خلیل فرما اٹھتے ہیں کہ لو راہو ابا ابو حنیفتا ابو ابو ہنی نعمان لاجار من ہی کہ اگر امام احمد رضا تو حضرت امام اعظم ابو النعمان فرماتے اور ان کو دیکھتے تو بلا شبہ وہ اپنے اصحاب میں شمار فرما لیتے میرے دوستو اعلیٰ حضرت کی فقاحت اور آپ کی فقی تنقیحات پر کون تبصرہ کر سکے اور کون تعارف کرا سکے تعارف تو جناب معرفت کی فرح ہے اور اور یہاں پر معرفت ہی نہیں ہے تو تعارف کون کرا سکتا ہے ہم جیسوں کی بس کی چیز ہی نہیں ہے یہ تو کچھ وہ باتیں ہیں کہ جو فتح لکھتے وقت میسر آئیں اور کچھ ہم زمین نے اور کچھ احساسات نے جو قبول کیا اور متاثر ہوئے آپ اندازہ لگائیں بہت قابل اور رئیس المتکلمین حضرت سید سلیمان اشرف جو صدر دینیات تھے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وہ چہلم کے موقع پر کھڑے ہو کر کے تقریر میں فرما رہے تھے لوگوں سات لوگوں نے ہمیں بار بار بریلی آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اب آپ مجھ کو آتے جاتے نہیں دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کیوں میں علی گڑھ کالج کا وہاں صدر صوبے دینیات ہوں اور وہاں پر عربی کتابوں کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے اگر مجھے تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر کتابیں بہت ہیں میں ان کا مطالعہ کر سکتا ہوں لیکن آپ یاد رکھو کہ مجھے اس وقت تک تسکین اور سکون نہیں ملتا جب تک کہ ان کے یعنی کہ قبریں اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جب تک ان کی زبان سے میں سن نہیں لیتا تھا اس وقت تک تسکین نہیں ملتی تھی لیکن اب میں کس کس کو کو زبان سے سنوں گا گا اور دیکھوں لہذا میرے بریلی آنے کا کیا مطلب لہذا مجھے بریلی آنا جانا آپ حضرات نہیں دیکھ سکیں گے اور اسی کے ساتھ ایک بات میں بتاؤں یہ تو وہ حضرات ہیں اہل علم ہیں کہ جو کچھ کہ جو خود بھی جن کے اندر تحقیق کا ایک ایسا کمال موجود ہے کہ دوسروں میں مقبوض نظر آتا ہے وہ خراج عقیدت ان الفاظ کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت سے سوالات کرنے والے آپ کے صرف عوام نہیں ہوا کرتے تھے بے پڑے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ فتح رضویہ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یقینا آپ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت سے استفتا کرنے والے وقت کے اپنے جلیل القدر مفتی ہوا کرتے تھے اہل علم ہوا کرتے تھے دانشور ہوا کرتے تھے اور ہوا کرتے تھے وکیل ہوا کرتے تھے وہ فکری ہوا کرتے تھے یعنی صرف تاور کے تجزیہ کرنے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے سوال کرنے والوں کی چوتھائی تعداد اہل علم کی ہوا کرتی تھی اور اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت جواب میں صرف ہاں اور نہیں نہیں فرماتے تھے بلکہ جواب لکھتے کے بعد اکثر و پر یہ ہوتا ہے کہ دلالو اور براہیم کے انبار لگا دیا کرتے ہیں کیونکہ اہل علم استفتا کر رہے ہیں اور اہل علم آپ سے جواب طلب کر رہے ہیں تو میرے دوستو اعلیٰ حضرت کی فکاحت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پروزگار عالم نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا اور بلا شبہ اس سے یہ واضح ہے میں ہی خیر آئیں جو سب اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیر بناتا ہے اور اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کے وقت کا فقیر اعلیٰ حضرت کے ساتھ خیر کا ارادہ عالم نے فرما لیا وہ السلام علیکم شاعر اسلام جناب شرف الدین صاحب شرف جونپوری محدود صاحب نے کرام بابا کار علماء کرام شعرا اسلام السلام علیکم ادب و احترام کے ساتھ آئیے بار گہرے سال ماد میں جھوم کر درود شریف کا حسین تحفہ پیش کریں بابا جبلن جھوم کر پڑے اللہ محمد صلی اللہ سیدنا شفیانہ مولانا مہنگاری وسلم صلاح وسلام علیہ رسول اللہ صلاح وسلام علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلع پہنچا رہا ہوں بلحدہ فرمائے کی حضرت ارمد رضا کی کیا نرالی شان ہے حضرت احمد رضا کی کیا نرالی شان ہے ہاں کیا میرا لیشان ہے کیا میرا لیشان ہے محترم حضرات آج کا یہ پروگرام بین الاقوامی امام انتظار کانفرنس پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور یہ پورا پروگرام ہمارے حافظ رفیق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مرکزی دارالفتا کے کمپیوٹر آپریٹر ہیں یا آپریٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ تقریر سنی جا رہی ہے پورا پروگرام سنا جا رہا ہے اور وہاں سے تمام داد تحسینیں مل رہی ہیں اب میں تقریر کے لیے مراد آباد کے شہر مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمان کلیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں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 یہ وہ عظیم الشان اجلاس ہے کہ اس میں مختصر سی بات بھی بارگاہ رضا میں قبول ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس بھی عظیم الشان ہے اور اس کا بیان بھی عظیم الشان ہے آپ حضرات کی حاضری یہاں قبول ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی حاضری بھی عظیم الشان ہے ابھی ابھی میں بمبئی میں ہونے والے امام محمد رضا سیمینار اور امام محمد رضا کانفرنس سے ہوں بیسو کالج اور یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسر دانشور ارباب علم و فضل موجود تھے سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں تصویر فرمائی اور سارے ارباب علم و دانش کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سیدنا اعلی حضرت نے پچاس علوم سے زیادہ علوم آپ جانتے تھے جب میرا نمبر آیا اظہار خیال کا تو میں نے ان دانشوروں سے مخاطب ہو کے ایک سوال کیا میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے منطقی تھے اعلیٰ حضرت بہت بڑے فلسفی تھے اعلیٰ حضرت بہت بڑے محدود تھے اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیر تھے اعلیٰ حضرت ایک ہزار سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے اعلیٰ حضرت پچاس علوم سے زیادہ علوم کے ماہر تھے آپ لوگ تو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ ہندوستان میں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی فقیر اور مفتی نہیں تھا تو ان کا فتوی تفریح بھی اپنی جگہ سے ہی ہے اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے یہ تو آپ مانتے ہیں کہ بہت بڑے فقیر تھے بہت بڑے مفتی تھے بہت بڑے محدید تھے لیکن جب انہوں نے فتوا دیا کہ جس نے بارگاہ رسالت میں توہین کی جس نے بارگاہ رسالت میں جورت کی جس نے بارگاہ رسالت میں جسارت کی جس نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی لہذا ایک فقیر اعظم کی حیثیت سے یہ فتوا ثابت کی جاتا ہے من شک کا ہی وہ آزاد فقط کفر کہ جس شخص نے اس کے کفر میں اور اس کے آغاز میں شک کیا تو وہ بھی کافی ہے تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے اس کو بھی تو مان لینا چاہیے تھا اللہ گواہ ہے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھیے جتنے ارباب علم و دانش سے انہوں نے کہا کہ سیدنا آیا حضرت امام احمد عرضہ رضی بڑے تعالی عنہ کا جہاں فقیر و محدث ہونا ہمیں تسلیم ہے وہی گستاخ وصول کے خلاف جو انہوں نے فتو میں دیا ہے ہم اسے بھی قبول کرتے ہیں اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام فیضان اعلیٰ حضرت ہے اسی کا نام عرفان اعلیٰ حضرت ہے اسی کا نام دلیل اعلیٰ حضرت ہے اسی کا نام بڑھانے اعلیٰ حضرت ہے اس لیے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ مسلق اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں سیرت رسول اللہ ہو مسل کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں سیرت صحابہ ہو مسلق اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں سیرت اہل بیت ہو مسلق اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں سیرت اولیاء اللہ ہو ان چار سیرتوں کے مجموعے کا نام جو مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور مجھے کہنے لینے دیجیے مسل کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں قرآن کی ترجمانی ہے مشرق کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں حدیث کی ترجمانی ہے مشرق کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں اجماع امت کی ترجمانی ہے مشرق کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں قیاس اشتہادی اور قیاس شرعی کی ترجمانی ہے جہاں ان چار چیزوں کی ترجمانی ہے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہیں چار چیزوں کی ترجمانی کا نام مسل کے آلہ ہے مسل کے آلہ حضرت کوئی کھیل نہیں ہے مجھے پہلے لے لیجیے تصوف کی اصطلاح میں جہاں شریعت ہو جہاں طریقت ہو جہاں معرفت ہو جہاں حقیقت ہو بڑے دعوے کے ساتھ ارد کرتا ہوں کہ انہیں چار ستونے تصوف کے مجموعے کا نام مسل کے آلہ حضرت مشرق اعلیٰ حضرت وہ ہے جہاں حنفیت کا جلوہ ہو مشرق اعلیٰ حضرت وہ ہے جہاں شافعیت کا نور ہو مشرق اعلیٰ حضرت وہ ہے جہاں مالکیت کا علم ہو مشرق اعلیٰ حضرت وہ ہے جہاں حملیت کا تباہر ہو انہیں چار اماموں کے مسلک کی ترجمانی کا نام مسلق اعلیٰ حضرت ہے مسلق اعلیٰ حضرت کوئی الگ مسلک نہیں ہے مسلق اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں قابلیت بھی ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں شاف چشتیت بھی ہے مسئلے کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں سہرور ڈیزل بھی ہے اور مسل کے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں نقش بندیت ہے اور مجھے کہہ لینی دیجیے آئے کی روشنی میں اعلیٰ حضرت جہاں ہوگا وہی شراط مستقیم ہوگی اور اس دور میں جہاں شراط مستقیم ہوگی وہی مسل کے اعلیٰ حضرت ہوگا مما الحمد للہ رب اللہ مدرسے کے گراؤنڈ میں لنگر کا اہتمام ہے میں رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ وہاں پر کچھ دقتیں پیش آ رہی ہیں جو لوگ جو رضاکار ہیں وہ ادھر ادھر کھڑے ہوں تو وہ ترنت لنگر خانے میں پہنچ جائیں اور وہاں اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں وہاں وہاں سے کچھ شکایتیں آ رہی ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں رضاکار ہیں وہ ترنت لنگر خانے میں پہنچ جائیں اور اب شاعر اسلام جناب اختر نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں ادھر بات پڑھ لیجیے رضوی ارس رضوی میں مدارہ دیکھو ارس رض میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو لوگ موبائل کے ذریعے یا کیمرہ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے تصویر لے رہے ہیں وہ سخت گناہ کا کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی کسی نے جو تصویر لی ہے وہ ترنت اس کو ختم کر دیں ورنہ پورا گناہ ہے عظیم کے جو ہے مرتکب آپ ہوں گے جتنے بھی آپ کے پاس موبائل ہے یا کیمرے کے ذریعے جس ذریعے سے بھی تصویر آپ لے رہے ہیں بہت گناہ کا کام کر رہے ہیں حضور جانشین مفتی اعظم تاج شریا دامت برکات عالیہ نے سخت اس سلسلے میں ہدایتیں دے رکھی ہیں پھر میں میں کئی مرتبہ اس چیز کو دہرا چکا ہوں اب تفریح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا سلیم رضا صاحب فیض آبادی علیکم ورحمۃ

عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اللہ سندنا علیہ وسلم طبیب قلوبنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج پوری دنیا کے سنی مسلمان بریلی شریف کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہم کچھ لے کے جائیں گے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم بے پناہ ہم سب کے سروں پر ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہی پیغام آج ساری دنیا میں نقل و اشاعت کی جا رہی کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا احسان عظیم تو یہ ہے کہ قرآن عظیم کا ترجمہ ایمان جو ہمیں عطا فرمایا ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی سے پہلے لوگوں نے قرآن عظیم کا ترجمہ کیا کسی نے چاند کی چاندنی سے ترجمہ کیا کسی نے سورج کی روشنی میں ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے والوں میں سے مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی ترجمہ کیا عبد الرشید گنگوہی نے بھی ترجمہ کیا مولوی محمود الحسن نے بھی ترجمہ کیا یہ سارے کے سارے دیوبندیوں نے کیا جماعت اسلامی کے لوگوں نے ترجمہ کیا لیکن ایک نے کیا تو دوسرے کے سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے نے کیا دوسرے نے کیا تو تیسرے کے سمجھ میں نہیں آیا تو تیسرے نے کیا چوتھے کے سمجھ میں نہیں آیا تیسرے کے تو چوتھے نے کیا ایک بعد لوگ قرآن عظیم کا ترجمہ کرتے رہے لیکن قربان جائیے میرے اعلیٰ حضرت پر ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن عظیم کا ترجمہ کیا تو کسی نے چاند کی چاندنی سے ترجمہ کیا کسی نے سورج کی روشنی میں ترجمہ کیا کسی نے جلتے ہوئے بلب کی شاہوں میں ترجمہ کیا کسی نے راڈ کی شاہوں میں ترجمہ کیا کسی نے چراغ جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں ترجمہ کیا لیکن میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت دریائے نے نہ چاند کی چاندنی میں ترجمہ کیا نہ سورج کی روشنی میں ترجمہ ترجمہ کیا نہ جلتے ہوئے برف کی شاؤں میں ترجمہ کیا نہ چراغ کی روشنی میں ترجمہ کیا ترجمہ کیا تو اس کے مصطفیٰ نے ترجمہ کیا صدیق کے صداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا فاروق کی عدالت کو کے ترجمہ کیا عثمان کی سخاوت کو سمجھاتے ہوئے ترجمہ کیا علی کی سجاعت کو بتاتے ہوئے قرآن کا ترجمہ کیا امام حسن کی مکانت کو سمجھاتے ہوئے ترجمہ کیا حسین کی سخاوت و بہادری کو دیکھتے ہوئے امام احمد رضا نے ترجمہ کیا تو دنیا کے تمام جو ہے مولویوں نے ترجمہ کیا لیکن ان کا ترجمہ پوری دنیا کا بھاری نہ ہوا مگر میرے امام احمد رضا کا ترجمہ ترجمہ کنزور امام کا بہت ایسا کہ پوری دنیا کو سنی مسلمانوں پہ بھاری بھاری رہا اور رہے گا وہ باغی طالب ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں شاعر اسلام جناب مولانا اسجد مبارک پوری صاحب ممبر نور پر جلو فرما علماء اعظام شعراء اکرام سامنے رنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائک آپریٹر تھوڑی آواز بڑھا دیں بہت پریشانی ہو رہی ہے ذرا آواز بڑھا دیجیے ہلو بیس بڑھا دیجیے ہلو

کا خوبصورت شیر علماء کرام کے تبصر سے پیش کر رہا ہوں ذرا زندگی کے ساتھ بابا سے بلند کہ جس کو جو جاؤ پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمانا کہ ہم بہت کا اظہار فرما دیں ذرا جی لگا کر کہتے سبحان اللہ کہ اس کا حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب رضا صاحب اللہ تشریف رکھے صاحب حضرت تشریف رکھے اب تقریر کے لیے دعوت سخن ہوگا حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ صاحب رضوی شیخ العزیز دارو تنظیر الاسلام احمد رباق تشریف رکھیں آپ حضرات نعمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدانحمن رسول فرما حضرات علماء کرام صورائے کرام معزز طام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں آئیے ہم اور آپ سبھی مل جل کر نہایت ہی محبت اور جوش عقیدت کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کر پناہ میں حد یہ گرو شریف پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہ سیدنا و مولانا محمد الجود وسلم آج امام احمد رضا عالمی کانفرنس میں لب کشائی کے لیے حاضر آیا ہوں لب کشائی کے لیے نہیں بلکہ خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی بز میں اپنا بھی نام لکھوانے کے لیے حاضر آیا ہوں حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صاحب صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ مبلغ اسلام کی نے جو منقبت سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کی تھی اس کا صرف اور صرف ایک تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو قطین اے شہ احمد رضا تم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کس کس پہلو پر علماء اہل سنت کچھ زبان کھولیں ان کی شان کا عالم تو یہ تھا کہ ایک دو علوم نہیں بلکہ پچاس سے زائد علوم و فنون میں انہیں مہارت تامہ حاصل نعرے تقدیر نعرے رسالت حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ زندہ ایک مرتبہ پھر دور شریف پڑھ لیں اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ میں یہ کر رہا تھا کہ اگر علوم منطق و فلسفہ میں ہم سرکاری اعلی حضرت کو دیکھیں تو امامت کا درجہ انہیں حاصل ہے ایسے ہی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں